السلام علیکم ورچوئل uh, یونیورسٹی کی طرف سے اس نئے کورس کے ساتھ حاضر ہیں آج کلاس کا پہلا دن ہے تو تعارف ہونا ضروری ہے uh, میرا نام ساجد علی خان ہے اور uh, اس کورس جو کہ ونڈوز پروگرامنگ کا کورس ہے اس اس کورس کے لیے ہم تیس لیکچرز تک ساتھ ہوں گے اس کورس کا ایک اور نام ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ ہے اور آج اس کا انٹروڈکٹری لیکچر ہے انٹروڈکٹری لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کورس کا کچھ تعارف لیں گے اس میں امتحانات کا کیا شیڈیول ہوگا اس کے علاوہ ہم کیا کانٹینٹس کور کریں گے کون لوگ کیا پری ریکویزٹ نالج ہے چاہیے ہے ہمیں کیا کیا آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کورس کو سکسیزفلی لے سکیں اور پھر یہ کہ اس کورس کا ایز اے ہول آپ کا آپ کو فائدہ کیا ہے آئی مین کیا آپ میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہے کورس تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ کورس ہے ونڈوز پروگرامنگ یا ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ کا یہ کورس کس بارے میں ہے ہم بیسکلی پروگرامر سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی پری کوزٹ میں آپ دیکھیں گے this may not be for nervous so Win thirty two programming ایک اسپیشل ایریا ہے جس میں آپ مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کے لیے پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں ونڈوز جو ہے وہ آج کی پی سی ورلڈ میں ایک بہت پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے جب نائنٹین ایٹیز میں ڈاس آیا اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجی طور پر یہ منازل طے کرتا ہوا ڈاس سے ونڈوز 3.1 ہوا پھر Windows 95 five I Windows ninety five کے آنے کے بعد there has been step increase in the popularity of Windows اور پھر 98 اور 2000 اور ایکس پی جیسے آپ جانتے ہیں تو 95 فائیو آنورڈس ہم ابھی اس کو بھی ڈسٹنگوش کریں گے لیکن یہ پریکٹیکلی وہ آپریٹنگ سسٹمس ہیں جو کہ three eight six processor Intel based اس پر چلتے ہیں ہمارا یہ جو کورس ہے یہ بھی انٹیل بیسڈ ونڈوز کو ڈسکس کرے گا ویسے ونڈوز اینٹی جو ہے وہ الفا پلیٹ فارمس کے اوپر چلتی ہے اس کے لیے بھی مپس کے اوپر بھی لیکن ہم ہمارا جو کورس ہے یہ اسیوم کرے گا کہ آپ لوگ ایکس ایٹ سکس جو انٹیل کے پروسیس ہیں وہ آپریٹ کریں گے ان کے اوپر ونڈوز آپریٹ کریں گے ہم بیسکلی کسی چیز کا یوزج نہیں سیکھیں گے اس میں ہم آپریٹنگ سسٹم کے آرکیٹیکچر بھی دیکھیں گے کہ ونڈوز کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح آپ ڈاس کے فنکشن کال کرتے تھے کچھ لوگ انٹرپٹ سے بھی واقف ہوں گے بالکل اسی طرح ہم ونڈوز کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیلڈ اسٹرکچر دیکھیں گے کہ وہ کیسے فنکشن کرتی ہے اور ہم پروگرامر کے طور پر ونڈوز کو کس طرح سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ڈاس کے یا دوسرے جو پروگرامنگ پاتھ ویز ہیں ان کے اگینسٹ اس کا فائدہ کیا ہے اچھا پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو لینگویج ہوگی جو ہم یوز کریں گے اس میں وہ سی ہوگی C is basically the language of choice for API level آئی لیول پروگرامر اب اے پی آئی یہ بھی ایک عجیب سی ٹرم شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو یہ ونڈوز کی کور پروگرامنگ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں Win thirty two programming so اس کی لینگویج آف چوائس سی ہے کیونکہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا اپنا کافی سارا پارٹ جو ہے وہ سی لینگویج میں ڈیولپڈ ہے اور جو ڈاکیومنٹیشن آپ کو اویلیبل ہوتی ہے اے پی آئیز کی مائکروسافٹ کی طرف سے وہ ساری یا وہ فنکشن جو ونڈوز سپورٹ کرتی ہے وہ بھی سی اورینٹیڈ ہیں یعنی کہ ان کے بے شک بعد میں مختلف دوسری لینگویجز میں بھی ان کو اڈاپٹ کیا گیا لیکن basically the language of choice to work as a programmer in Windows Win thirty two platforms is C language تو ہم بیسکلی سی لینگویج میں کام کریں گے بالکل اسی ریزن uh, سے ہم اس کورس کے پری ریکویزٹس میں سی کو ایک بہت اہم مقام دیتے ہیں اس کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے اس کورس کرنے سے اس کورس کو کرنے کا موٹو کیا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے آج کی پی سی ورلڈ کے جو uh, بیشتر سافٹ ویئر ہیں آپ جیسے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ مائکروسافٹ ایکسل ہے آفس کا پورا پیکج ہے آپ کے پاس even calculator very simple software جو اس کے ساتھ آتا ہے ونڈوز کے ساتھ اس طرح سے نوٹ پیڈ ہے بڑی ارلی ڈیز کے سے ہمارے ساتھ ہے یہ پینٹ ہوا کرتا تھا اب وہ کافی ترقی کر گیا اب بھی ہے تو اس کے علاوہ یو نیم اٹ ونزپ ہے ایک فری ویئر یا شیئر ویئر سافٹ ویئر وہ بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس زپ فائلس کو زپ اور انزپ کمپریس اور کمپریس کرنے کے لیے تو اس طرح سے امیجنگ سافٹ ویئر ہیں آپ موویز دیکھتے ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے براؤزر ویب براؤزر تو یہ سارے جو سافٹ ویئر ہیں آج جو آپ یوز کرتے ہیں I am very much sure کہ آپ جتنے سافٹ ویئر دن میں یوز کرتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں تو ان میں سے 95% سے زیادہ وہ ہوں گے جو کہ ونڈوز بیسڈ سافٹ ویئر ہیں آپ میں سے کچھ لوگ مے بی لینکس بھی یا دوسرے سسٹم یوز کرتے ہوں لیکن ہم بیسکلی پی سی یوزر کی بات کر رہے ہیں in the desktop environment تو جو آپریٹنگ سسٹم وائڈلی یوز ہو رہا ہے وہ یہی ہے اب چونکہ سافٹ ویئر یہ والے یوز ہو رہے ہیں تو بن بھی اسی رفتار سے یوٹیلٹیز ایپلیکیشن بن رہی ہیں بہت small companies and sometimes individuals دو چار لوگ بھی مل کے انہوں نے ایسی یوٹیلیٹیز یا اپلیکیشنز بنا دی ہیں جو ترقی کرتے کرتے بہت بڑی بڑی ایپلیکیشن ایپلیکیشن بن گئی ہیں تو ایک کافی بڑی پرسنٹیج سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی وہ ونڈوز بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے سو so, اگر آپ ونڈوز پروگرامنگ کا کورس کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ uh, کیا انٹریکیسیز ہیں while programming on this platform تو آپ ایک uh, بہت وائڈ ایکسپوئر لے سکتے ہیں آپ کی آڈینس بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ آج کے دور میں ڈاس بیسڈ پروگرامنگ جو ہے یہ قدیم دور کی یا پرانے زمانے کی بات سمجھی جانے لگی ہے تو دس از دا بیسک موٹو اگر آپ فرض کیجئے پروگرامنگ نہیں بھی کرتے مارکیٹ میں اپنے سافٹ ویئر نہیں بھی بھیجتے تو پھر بھی ونڈوز کا آرکیٹیکچر جاننا یا اس کی پروگرامنگ کے بارے میں نالج ہونا آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے ایک نارمل جو اپلیکیشن ڈیولپر ہے مارکیٹ میں جو ان چیزوں کو نہیں جانتا اس سے وہ شخص وہ پروگرامر جو ان چیزوں کو جانتا ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اس کا جو کرو ہوتا ہے لرننگ کرو یا اس کا ڈیولپمنٹ کر جو جتنی جلدی وہ گروتھ اس کی ہوتی ہے جتنی جلدی وہ لرن کرتا ہے ایک کسی پرٹیکولر اپلیکیشن کو پروگرام کرنے میں جتنی وہ صورت یا تیزی دکھاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے so you you always have a comparative advantage آپ کے پاس you have always have an edge جب آپ کو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم سے جب آپ کا ناتا اسٹرانگ ہے آپ کا رشتہ اس سے استوار ہے تو پھر آپ اس کے پرابلمس کو ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فائن ٹیونڈ روبسٹ اچھی ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں تو جناب یہ کورس کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ونڈوز کے اوپر ونڈوز پلیٹ فارم پہ ایپلیکیشن ڈیولپ کر سکیں ہم ویل کوپریٹ اور ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھیں گے آپ ہمیں ای میلز کے تھرو رسپونڈ کیجیے گا ہم آپ کے کوشچنس کے آنسر کریں گے تو اس کورس میں ان اللہ جب by the end of this course ہم بیسکلی یہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم کوئی لائبریری استعمال کرنا سیکھ لیں کوئی بنے بنائے ٹولز یا وہ پیکجز استعمال کرنا سیکھ لیں کیونکہ جب وہ پیکج بنانے والی یا وہ ٹول بنانے والی کمپنی بوڑھی ہو جائے گی یا اس پیکج کا نیا ورژن آ جائے گا تو آپ کا نالج اولڈ ہو جائے گا ہم بیسکلی وہ بیسک سیٹ آف ٹولز جاننا چاہیں گے جو کہ پریکٹیکلی ٹائم لیس ہیں ان کی کوئی ایج نہیں ہوتی وہ بوڑھے نہیں ہوتے وقت کے ساتھ اولڈ نہیں ہوتے تو آپ کے پاس ایسے ٹولز آ جائیں گے کہ جو سب سیٹ آف انفارمیشن آپ کے پاس ہوگا اس کورس کے بعد if you work hard and virtual university کا موٹو بھی یہی ہے فار دا اسٹوڈینٹس کہ آپ انوویٹو لرنرز ہوں تو انوویٹو لرننگ کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ at the end of the day جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ کسی اور ڈائمینشن میں فار ایگزامپل نیٹورک کے پروگرامز آپ بنا سکیں گے آپ گرافکس کی اپلیکیشن آپ کے پاس ایک بیسک ٹول سیٹ آ جائے گا جس کے بعد آپ اپنے ریسرچ کر سکیں گے ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ایک سب سیٹ آف نالج دیں گے ہم پورا ونڈوز کے تمام قسم کے فیچرز اور پروگرامنگ ایریاز تو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایک پورا پوری ٹرم چاہیے تو اس کورس کے بعد you have the basic tool set جس کے بعد آپ کو ایز سچ کچھ کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں رہے گی آپ on your own innovative learning کر سکیں گے تو اس کورس کے پری کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے ہم نے تھوڑا سا انڈیا تو دے ہی دیا ہے کہ basically we need intermediate level C programming expertise ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کورس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے انٹرمیڈیٹ سانوی سطح کی سی لینگویج جانتے ہوں آپ کو پتا ہو کہ سی لینگویج میں فار ایگزامپل اس کی ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں آپ جانتے ہوں سی لینگویج میں کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں اور ٹائپس کے بارے میں صرف آپ جانتے ہی نہ ہو آپ کو ان کا یوزیج بھی پتا ہو فار ایگزامپل سائنڈ انٹیجر ہے اور سائنڈ انٹرجر ہے یو شوڈ بی نوئنگ کہ سائنڈ uh, اور انسائنڈ انٹرجر میں فرق کیا ہے بہت زیادہ ڈیپ ہارڈ ویئر لیول پہ نہیں بھی لیکن پھر بھی جو فار ایگزامپل رینجز میں ڈفرینس ہے سائنڈ کی رینج ڈفرنٹ ہے سائن کی رینج ڈفرنٹ ہے اور اگر آپ اس رینج سے اوور فلو کر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے تو تھوڑی سی آپ کے ذہن میں انویٹو لرننگ کا کانسپٹ شروع سے ہی ہونا چاہیے ڈیٹا ٹائپس کے بعد فار ایگزامپل شارٹ ہے انٹیجر لانگ فلور ڈبل جو ایک سب آپ کے پاس سیٹ ہے اس کا کا ڈیٹا ٹائپس سی لینگویج میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے آپریٹرس سی لینگویج میں اویلیبل ہیں اور ان آپریٹر کا یوز کیا ہے plus minus very common operator reminder ہے اویلیبل آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے پھر آگے چلیں جو ایڈوانسڈ آپریٹر میں آپ کو بٹ وائز آپریٹر آ جاتے ہیں ہم زیادہ ریکوائر نہیں کرتے کہ آپ کو bitwise operator advance operator کے بارے میں بہت ڈیپ نالج ہو ہم بیسکلی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بنیادی سطح کا نالج ہونا چاہیے آپریٹرس کا جو سی لینگویج کے کم از کم آپ کو فیملیئرٹی ہونی چاہیے ارتھمیٹک ریلیشنل اور لاجیکل آپریٹرس کے ساتھ آپ کو ان کا ایکزیکٹ یوزیج آنا چاہیے بات آپریٹرس کی ہو رہی ہے تو آپریٹرس کے ساتھ ایک اور بہت ٹائٹلی کپلڈ کانسپٹ آتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں جی وہ کانسیپٹ ہے آپریٹر پریسیڈنس اور یہ کون سا آپریٹر پرسیڈ کرتا ہے کس آپریٹر کو فوقیت حاصل ہے دوسرے آپریٹر پر پریسیڈنس اور ایسوسیٹیوٹی ان کانسیپٹ کو بھی آپ کے ذہن میں ان کانسیپٹ کو ہونا چاہیے اگر اب نہیں ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا کچھ عرصہ ہوا آپ کو ان کانسیپٹ کو دیکھے ہوئے تو اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں ہم آپ ان کانسیپٹ کو ریوائز کر لیجیے جو آپ کے پاس ٹائم سلاٹ اویلیبل ہے اس میں آپ اس کو کر لیجئے تاکہ آپ کمفرٹیبل محسوس کریں اس کے علاوہ آپریٹرز کی بات ہوگی آپریٹرز کے بعد نیکسٹ آپ کے ہمارے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے فنکشن سی لینگویج جو ہے یہ ایک فنکشن اورینٹڈ لینگویج ہے یہ شروع بھی مین فنکشن سے ہوتی ہے سبھی کچھ فنکشن ہے آپ گلوبل کوڈ نہیں لکھ سکتے آپ مین سے باہر پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ سکتے آپ global code is not possible جیسے کچھ لوگ جو بیسک لینگویج جانتے ہیں یا کوبول جانتے ہوں گے یا کوئی اور لینگویج ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سورس فائل اوپن کرتے ہیں بیسک لینگویج میں فار ایگزامپل اور آپ ٹائپنگ شروع کر دیتے ہیں پرنٹ دس ویریبل ڈکلیئر ہو گیا ایڈ ہو گیا پرنٹ ہو گیا آپ فنکشن بنانا چاہیں تو بنائیں نہ بنانا چاہیں تو نہ بنائیں تو سی لینگویج جو ہے یہ ایک فنکشن اورینٹیڈ لینگویج ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فنکشن کا یوزیج کیا ہے آپ فنکشن کیوں بناتے ہیں موڈیولیرٹی پروگرام میں جو ہے اس کا یوزیج کیا ہے ایگزیکٹ کہاں پہ فٹ آتی ہے فنکشنس کے پیرامیٹر آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ریٹرن ٹائپس وغیرہ وغیرہ یہ بنیادی نالج ہے فنکشنس کے بارے میں اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم کانسیپٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے سی لینگویج میں وہ ہے اریز کا اریز کے یوزیج کا آپ کو علم ہونا چاہیے ہم یہ ریکوائر کریں گے کہ آپ کے پاس سنگل ڈبل اور تھری ڈائمینشنل اریز کا کانسیپٹ ہو کہ ان کو یوز کیسے کیا جاتا ہے پھر ان کی کچھ میموری ریپرزینٹیشن بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اریز فنکشنس ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ اریز فنکشن کو کیسے پاس کرتے ہیں اور فنکشن سے ریٹرن کیسے کرتے ہیں کال بائی ویلو اور کال بائی ریفرنس کا کانسیپٹ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اریز اور فنکشن کے فوراً بعد ایک کانسیپٹ اور آتا ہے تو اگلی چیز جو ہے وہ ہے کیریکٹر اریز جنہیں بہت مسٹیریسلی آپ اسٹرنگس کہتے ہیں سی لینگویج میں اسٹرنگ نام کی کوئی ڈیٹا ٹائپ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی کیریکٹر اریز کو اسٹرنگس uh, کہا جاتا ہے تو جو اسٹرنگس کا کانسیپٹ ہے اسٹرنگس کی مینیپولیشن ہے کچھ فنکشن آپ کو اویلیبل ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم فرینکلی بات کریں تو اسٹرنگ ڈاٹ ایچ اور اس کے جو فنکشن ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اسٹرنگس کی انٹرنل ریپرزینٹیشن کیسے ہوتی ہے آپ سی لینگویج میں اسٹرنگس uh, جو ہیں وہ کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں جہاں اسٹنگس کی بات آتی ہے وہاں پوائنٹرس ٹو کیریکٹر کی بات آتی ہے اور جہاں ٹو پوائنٹریکٹر کی بات آئی وہاں پہ ایک اور چیز کا ذکر آیا جی ہاں اور وہ ہیں پوائنٹرس تو ہم یہ بھی چاہیں گے کچھ لوگوں کے لیے بھی یہ تھوڑی کڑوی گولی ہو لیکن pointers are the most interesting concept of C language تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو پوائنٹرس کے بارے میں پتا ہو پوائنٹرز میں پھر لیول آف انڈائریکشن ہوتا ہے کچھ سنگل پوائنٹرز ہوتے ہیں کچھ ڈبل اور پھر ٹریپل اس طرح سے چلتے چلتے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ you start in into to the thirty windows میں آپ ڈائیو کریں اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو کنسپچلی پتا ہو کہ ایڈریس آپریٹر انڈائریکشن آپریٹر اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا کیا یوزیج ہے اور کانسیپٹ ہے آپ انہیں تھوڑا سا اسکن کر لیجیے ایک بڑی اچھی نیوز ہے good news for all of you کہ ہم اس کورس کے پہلے چند لیکچر ہم بھی بتائیں گے کتنے وہ سی لینگویج کے انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ کانسپٹ کو ڈسکس کرنے میں لگائیں گے ونڈوز پروگرامنگ میں ایک اور چیز بہت اہم ہے وہ ہیں اسٹرکچرس آپ اسٹرکچرس کو بھی اسکم کر لیں بیسکلی تک کا جو ہے ایریا ہے یہ میں اس کو بیسک یا انٹرمیڈیٹ لیول سی میں کاؤنٹ کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹول باکس میں ٹولز ہی کمپلیٹ نہیں ہوتے اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے سو so, ان چیزوں کا بھی خیال ہونا چاہیے تو ایک اور چیز جو شاید آپ نے پروگرام کی ہو آئی ہوپ کہ آپ نے بہت انٹیلیجنٹ پروگرامرس ہیں اور پرولیفک پیپل تو آپ لوگوں نے ایک اور چیز جو یوز کی ہوگی وہ فائل مینیپولیشن ہے لیکن جیسے کچھ بکس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں تو جو وائڈلی اویلیبل ٹیکسٹ ہیں آئی ایم شیور کہ وہ ساری فائلز کو ڈاس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتی ہیں کہ جی ڈاس کی فائل اس طرح ہوتی ہیں یا کچھ بکس جو ہیں وہ یونکس کا حوالہ دیتی ہیں جو کہ سی لینگویج کا گھر ہے بیسکلی سی لینگویج وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس سے پھر انہیریٹ ہوا سارا کچھ خیر تو فائل ہینڈلنگ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کچھ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس کورس کے لیے کیونکہ ونڈوز کی اپنی فائل ہینڈلنگ موجود ہے اور یہ جو کورس ہے یہ بہت زیادہ فائل مینیپولیشن نہیں کرے گا کیونکہ ونڈوز کی آرکیٹیکچر میں جو آپ ڈاس ویسڈ یہ فائل مینیپولیشن کرتے ہیں ایک پروگرامر اس کا بہت بڑا سب سیٹ وہ وہی functions as it is use کر لیتا ہے کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے یا آپریٹنگ سسٹم کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں وہ ماڈل کافی اچھی طرح فٹ بھی ہو جاتا ہے ونڈوز کی اپنی اے پی آئیز اویلیبل ہیں کافی فنکشن ونڈوز پرووائڈ کرتی ہے جو آپ سارے یوز کرتے ہیں لیکن اس کورس کے اسکوپ میں وہ کچھ بہت زیادہ فٹ نہیں ہوتے سو کیپ ریلیکسڈ ایک اور چیز جو اس سے آگے ہے وہ ہے کہ کچھ لوگوں نے گرافکس یوز کی ہوں گی جب گرافکس کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سی لینگویج کا وہ legendary function int graph well int graph نام کی کوئی چیز ہماری ڈکشنری میں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ specific Borland and graphic interface B G I graphics ہیں اور چونکہ ہم بیسکلی انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ کریں گے یعنی ونڈر انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپائلر بولینڈ uh, کا ہے یا فار ایگزامپل مائکروسافٹ کا ہے یا کسی اور تھرڈ پارٹی کمپنی کا ہے تو ہم ایسے پروگرامس لکھنا چاہیں گے جو کہ پورٹیبل ہوں سارے کمپائلرز پہ کمپائل ہو سکیں ہم کسی پرٹیکولر کمپنی کے ساتھ اسٹک نہیں کرنا چاہیں گے سو so, اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی ڈاس بیسڈ اور لو لیول سارے فنکشنز ہیں جو آپ گرافکس کے عنوان کے تحت پڑھتے آئے ہیں بہت مشہور ٹیکسٹ ایک اویلیبل ہے سی لینگویج کا اس میں تو وہ چیزیں ونڈوز میں پورٹیبل یا اویلیبل نہیں ہیں تو ہم نے وینڈر انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ یا اس کی بات کی یہاں پہ ذکر آتا ہے وینڈرز کا جو کمپنیز جو کمپائلرز بناتی ہیں ہم کمپائلر وینڈرز کی بات کر رہے ہیں بول انٹرنیشنل کا جو کمپائلر بولینڈ سی ہے وہ بہت وائڈلی یوز کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بھی تو ہم یہاں پہ ذرا یہ بتاتے چلیں کہ اس کورس کے لیے آپ کو کس قسم کا کمپائلر چاہیے ہوگا اور پھر یہ بھی ایکپٹیسم ہے تھوڑا سا کہ یہاں اس کورس کے لیے کوئی بہت سپر کمپیوٹر تو نہیں چاہیے ہوگا یعنی ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کس قسم کا hardware computer system available ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سافٹ ویئر کیا درکار ہے تو جناب پہلے ذکر کرتے ہیں سافٹ ویئر کا کوئی زیادہ لمبی لسٹ نہیں ہے کوئی بھی ایسا کمپائلر جو کہ ون تھرٹی ٹو کو سپورٹ کرتا ہو وہ ہم استعمال کریں گے اچھا اس میں ایک ڈسٹنگ آپ جب کمپائلر انسٹال کریں گے یا پرچیز کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ون سکسٹین بیسڈ کمپائلر بھی آپ کو ملتے ہیں تو ہم ون تھرٹی ٹو اینبلڈ یا کمپیٹیبل کمپائلر استعمال کریں گے بیسکلی اس کورس کے لیے میں جو کمپائلر استعمال کروں گا ہم جو اس کمپائلر اسیوم کریں گے کہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ مائکروسافٹ کا ڈیویلپر اسٹوڈیو ہے یا مائکروسافٹ کا ویژول اسٹوڈیو ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ڈیویلپر اسٹوڈیو پرانا ورژن تھا ورژن فائیو ہے شاید اور جو ویژول اسٹوڈیو ہے وہ سکس ورژن ہے ایز آئی تھنک لیکن ورژن کے معاملے میں کبھی مجھ پہ اعتبار مت کیجیے گا بیکاز آئی نیور ریمبر کہ کس سافٹ ویئر کا کون سا ورژن کب آیا کون سا پرانا ہے کون سا نیا تو اب ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں جس طرح سافٹ ویئر کی لسٹ بڑی ننی منی سی تھی اس طرح سے ہارڈ ویئر کی لسٹ بھی بہت کنسائز ہے یہ جو سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ کا ویژل اسٹوڈیو یہ جس بھی سسٹم پہ انسٹال ہو کے رن ہو جائے یعنی ناراض نہ ہو وہ سسٹم ہم یوز کریں گے فور ایٹ سکس تو شاید بہت زیادہ آئیڈیل سولوشن نہیں ہے پینٹیم بیسڈ کمپیوٹر یا A M D K five eight six یا آئی بی ایم کے سارکس سکس ایٹ سکس یا اس کمپیٹیبل جو مشینز ہیں یعنی کمپیوٹنگ پار اتنی ہو کہ آپ کمپائلر کو کمپائل کرنے پر لگانے کے بعد کھانا کھانے چلے جائیں واپس آئیں تو میسج ہو کہ جی از کمپائلشنفلی اسٹارٹیڈ تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے پریکٹیکلی آپ کی مشین اس قابل ہونی چاہیے جو ریکمینڈیڈ ہے اس پرٹیکولر وینڈر سے مثلا مائکروسافٹ کا ڈیولپر اسٹوڈیو ہے تو اس پرٹیکولر سافٹ ویئر پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس سافٹ ویئر کو رن کرنے کے لیے آپ یہ والا کمپیوٹر چاہیں گے یہ تو بات ہوئی ریکمینڈیڈ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی وہ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر جو آپ کو چاہیے ہوگا اس کورس کے ساتھ رہنے کے لیے پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ کو کمپائلر چاہیے اور کمپائلر آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر رن کریں گے یہ تو ظاہر آبویس ہی بات ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر ونڈوز ہونا ضروری ہے یعنی Windows ninety five ninety eight two thousand یا کوئی بھی ون تھرٹی ٹو سسٹم آپ کے کمپیوٹر پر ہونا ضروری ہے جس کے اوپر آپ وہ کمپائلر رن کریں گے ایک اور چیز جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی کورس کے لیے وہ ہوتی ہیں کتابیں بکس آپ ہم یہ سیوم تو نہیں کر سکتے کہ سبھی کچھ ہم بتائیں گے ہم یہاں سے ان باتوں کو ایکسپلین کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے جو کہ ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے جو دو چیزیں ڈاکیومنٹیشن سے یا کتابوں سے پڑھ کے بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں ہم وہ کوشش کریں گے کہ یہاں سے یہاں پہ انہیں اوائڈ کریں ہم کنسپچل اسٹڈی پہ زیادہ زور دیں گے تو اس کورس کے بھی کچھ ریکمینڈیڈ ٹیکسٹ ہیں آپ اسکرین پہ جیسے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے اہم کتاب ہے مائکروسافٹ پریس کی چھاپی ہوئی وہ ہم لکھتے ہیں یہ ہے جی programming Windows ninety five authors کے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے آتھر ہیں چارلس پیٹزولٹ بدقسمتی سے یہ جو کتب ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں یہ بہت زیادہ وائڈلی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں تو ان کتابوں سے بیسکلی ہم ریفرنس لیں گے آپ جتنی ممکن ہو ان کی اگر سافٹ کاپیز آپ مینج کر سکتے ہیں تو وہ مینج کر لیجئے تو بہرحال ہم ان کتابوں سے بیسکلی ہیلپ لیں گے اس کا سپورٹ مٹیریل جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہم ان شاء کورس کے دوران ان کے بھی ایک دو ریفرنسز آپ کو دیں گے لیکن وہ کتابیں ان پارشلی اس کورس سے متعلق ہیں کیونکہ وہ اس کے بعد کسی لائبریری کو ڈسکس کرنا شروع ہو جاتی ہیں یا کسی خاص سمت میں نکل جاتی ہیں یہ ایک ہماگیر نوعیت کی کتابیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں تو پہلی کتاب آپ کے پاس ہے programming Windows by Charles Petzold اس کے بعد میں صرف نام پڑھ دیتا ہوں دوسری کتاب جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ اس کے دو آتھرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک کتاب جو یہاں مارکیٹ سے اویلیبل ہو سکتی ہے آپ کو وہ ہے mastering Windows 2000 mastering two thousand program with visual C plus plus اس کے ایک آتھر ہیں بین ایزل اور ایک اور کتاب جو یہاں کی مارکیٹ سے اویلیبل ہوگی سافٹ یا ہارڈ فارم میں آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا اس کو کہ یہ ہے یا نہیں ہے وہ ہے پروگرامنگ ونڈوز 98 ایٹ اینٹی انلیشڈ یہ سیمس پبلشنگ کی کتاب ہے اور اس کی آتھر ہیں وکٹر ٹاتھ سو یہ چار کتابیں جو آپ اسکرین پہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اہم ہیں ان کو اگر میں گریڈنگ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو کتاب لکھی ہوئی ہے پروگرامنگ ونڈوز بچاؤ پیٹزول سب سے پہلے یہ سب سے اہم ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اور پھر تیسرے چوتھے یہ اسی آرڈر میں لیکن اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ کو mastering Windows two thousand programming اور اس کے بعد پروگرامنگ ونڈوز 98 ایٹ اینٹی انلیشڈ یہ اویلیبلٹی کے حساب سے اہم ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں کتابیں آپ کو مارکیٹ سے لوکل مارکیٹ سے پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے مل سکیں گی تو کوئی بھی جو کورس ہوتا ہے اس میں اہم ترین کمپوننٹ جو آپ کے انٹلیکچل گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے وہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں حالانکہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتی ہیں تو اس کورس میں بھی ہم اسائنمنٹس دیں گے آپ اسائنمنٹس حل کریں گے کل پانچ اسائنمنٹس دی جائیں گی اس کورس میں اور یہ اسائنمنٹس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان اسائنمنٹس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں آپ پوری طرح سے ان اسائنمنٹس کو سالو کرتے ہیں تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہوئے بائی یور سیلف تو آپ اس کورس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا پائیں گے کیونکہ پروگرامنگ کا کوئی بھی کورس ہو اس میں آپ جتنی مرضی ہے آپ تھریٹیکل اسٹڈی کر لیں آپ بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں ویسے امپریس کرنے کے لیے نارملی پروگرامنگ کی کتابیں بہت سود مند ہیں جیسے جو ہم نے پہلے کتاب لکھی سب سے پہلے مائکروسافٹ پریس کی وہ کافی زخیم کتاب ہے تو اگر آپ وہ کتاب پوری بھی پڑھ لیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پروگرامر بن گئے ہیں کیونکہ یہ ایک اس میں ایک اسکل کا بھی عنصر ہے جب آپ خود سے پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ایشوز آتے ہیں جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ کتاب جو ہے کوئی بھی پروگرامنگ کی کتاب مکمل نہیں ہے آپ کو ایسے ایررز آ سکتے ہیں یا ایسے پرابلمز آپ فیس کر سکتے ہیں یا ایسی سچویشن آپ فیس کر سکتے ہیں جو کہیں نہیں لکھی ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرامنگ ہے یا جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ ایوری ڈے پرابلمس کو لیتے ہیں آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ایک پرابلم کنکاکٹ کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں ان تمام پرابلمس کا کوئی چھوٹا سا سیٹ ہی اویلیبل ہو پائے کیونکہ ان کی ڈائیورسٹی ان میں تنوع اتنا زیادہ ہے مختلف قسم کے پرابلمس آپ کو فیس آ سکتے ہیں تو جب تک آپ پریکٹیکلی ہینڈز آن کام نہیں کریں گے تب تک آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ پروگرامر ہیں اور ایکسپیرینس پروگرامر وہ ہوتا ہے جو بہت ڈائیورس سچویشنز میں پروگرامنگ کر چکا ہو بہت مختلف قسم کے پروگرامز اس نے بنائے ہوئے ہوں انٹیلیجنٹلی بنائے ہوئے ہوں خود سے بنائے ہوئے ہوں اور روبسٹلی بنائے ہوئے ہوں ان کے ایررز ریموو کیے ہوئے ہوں سو so, ہم یہ پانچ اسائنمنٹس دیں گے اس کورس میں اور آپ یہ پانچ اسائنمنٹس کر چکنے کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ آپ بہتر درجے کی مہارت رکھتے ہیں نہ صرف اسائنمنٹس بلکہ ہم یہاں دو امتحانات بھی لیں گے جو بنیادی طور پہ تھریٹیکل نیچر کے ہوں گے ان میں بھی کوڈ بھی انوالو ہو یہ ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا ہماری نیچر uh, ہماری کورس کی ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرے گا تو آپ ان دو ایگزامس میں ایک مڈ uh, ٹرم ہوگا اور ایک فائنل اور یہ وہ امتحانات ہوں گے جو کہ اسائنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کی فائنل گریڈنگ طے کریں گے آپ کا لیول آف اکمپلشمنٹ کیا آپ اس کورس میں کیا پرفارم کیا ہے کیسا آپ نے پرفارم کیا وہ طے کریں گے تو جناب یہ تو ہم نے امتحانات کی بات کی لیکن امتحان تک تو آپ تب پہنچیں گے جب آپ اٹینڈ کریں گے اور کتنے لیکچر اٹینڈ کرنے ہیں جی ہاں یہ ایک اہم سوال ہے ہمارے اس کورس میں کل تیس ہیں جن میں سے پہلا لیکچر جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے یہ آپ آج دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چھ لیکچرز میں سی لینگویج کے مبادی کچھ انٹرمیڈیٹ اور کچھ ایڈوانسڈ لیول کے کانسپٹ سے آشنائی کرائی جائے گی ہم کچھ ایسے کانسیپٹ سی لینگویج ڈسکس کریں گے جو ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے اہم ہیں یعنی کہ ویسے تو سی لینگویج کافی واسٹ ایریا ہے ہم وہ چیزیں ایبسٹریکٹ کر دیں گے چھوڑ دیں گے جو کہ زیادہ اہم نہیں ہیں ہم کیونکہ سیوم کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی سی لینگویج کے بارے میں کچھ نہ کچھ بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت کچھ جانتے ہیں تو ہم آپ کو سی لینگویج کے کچھ ایسے کانسیپٹس کو ایکسپلین کریں گے جو کہ ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے اہم ہے تو چھ لیکچرز وہاں ایک لیکچرز انٹروڈکشن تو ساتھ ہو گئے تیئیس لیکچرز جو ریمیننگ ٹوئنٹی تھری لیکچرز ہیں ان میں ہم کور ونڈوز پروگرامنگ ڈسکس کریں گے اب یہ جو کور ونڈوز پروگرامنگ کی ہم نے بات کر رہے ہیں اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں پہلی چیز ہے آپ کی پروگرامنگ پراپر پروگرامنگ جسے آپ کہتے ہیں کوڈنگ یا کوڈنگ کے کانسیپٹس اور دوسری چیز جو ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے وہ ہے ونڈوز کا آرکیٹیکچر وہ کوڈنگ سے زیادہ اہم ہے یعنی پہلے ہم آرکیٹیکچر ڈسکس کیا کریں گے اور پھر ہم آپ کو بی ایک اسائنمنٹ دیں یا ہم خود سے ڈسکس کریں کہ اس پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم آرکیٹیکچر کا پروگرامر پہ کیا اثر ہے تو ہم اس طرح سے تیئیس لیکچر میں ونڈوز پروگرامنگ کا یہ کورس کور کریں گے تو یہ تو ہم نے بات کی اس کے بعد جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں ایک بہت اہم چیز ہے یہ پری ریکویزٹ میں اس کو شمار کر لیجئے یا آپ کا کرنٹ ایبلٹی یا ایک بنیادی ضرورت ہے کسی بھی پروگرامر کے لیے کیونکہ کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے یہ تھوڑی مختلف ہے یہ فیلڈ جو ہے اس کے اندر یہ اہم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی زیادہ انفارمیشن ہے یہ اہم ہوتا ہے لیکن ایک حد تک آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں سب سے اہم چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ برین پار اینڈ ٹرینڈ برین پار یعنی کہ آپ اپنے دماغ سے کتنی بہتر لاجک ڈیولپ کر سکتے ہیں الگردم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم الگردم جیسے آپ جانتے ہوں گے آر پروسیجرز جس کے تھرو آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے جب آتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس کا ایک پروسیجر بناتے ہیں کہ اس طرح سے سالو ہوگا مثلا جیسے آپ نے پروگرامنگ کی ہوگی سی لینگویج میں آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ جی ارے ہے 15 اس کا سائز ہے اس کو آپ یوزر سے 15 ایلیمنٹس لیں اور ارے میں رکھیں اور اس کے بعد ارے کو اسینڈنگ اسینڈنگ سارٹ سارٹ کر کر دیں کے پرنٹ کر دیں تو آپ اس کا ایک پروسیجر بنائیں گے کہ یہ کیسے کیا جائے اب اگلا سوال اگر ہم یہ کر دیں آپ سے کہ to make your life difficult کہ پندرہ کی بجائے پچیس ایلیمنٹس ہیں تو آپ تھوڑا سا انوائڈ تو فیل کریں گے لیکن یو ول اسٹارٹ ڈیولپنگ اندر لاجک آپ ایک نئی لاجک بنانا شروع کریں گے یا پریویس لاجک کو موڈیفائی کریں گے سو ایونچولی آپ کا ٹاسک کیا ہوگا کہ آپ پندرہ کے بجائے پچیس ایلیمنٹس کا ارے یوزر سے لے کر اس کو اسینڈنگ آرڈر میں پرنٹ کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ یا تو اسکریچ سے الگردم ڈیولپ کرتے ہیں یا پہلے سے بنایا ہوا جو الگردم ہوتا ہے اس میں چینج لاتے ہیں اس میں تبدیلی کر کے اپنا کام نکالتے ہیں تو الگردم ڈیولپمنٹ پر مجھے ایک فلاسفر صاحب یاد آ گئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک فلسفی تھے وہ ایک برسات کے موسم میں نارملی پتنگے نکل آتے ہیں باہر تو ان کے چار پر ہوتے ہیں ایک ٹائپ جو ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے ایک پتنگا پکڑ کے لے آئے اچھا تحقیق کر رہے تھے اصل میں کسی چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے اس پتنگے کا ایک پر جدا کیا اور تالی بجائی پتنگا اڑ گیا کیونکہ اس کے تین پر سلامت تھے بہت خوش ہوئے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ اپنے نوٹ کر لیا اپنے تھیسس پیپرز میں جو ریسرچ وہ کر رہے تھے وہاں انہوں نے نوٹ کر لیا کہ یہ تجربہ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اگلا تجربہ وہ ایک اور پتنگا صحت مند پتنگا پکڑ کے لائے اب کہ انہوں نے اس کے دو پر ایک ایک طرف سے دوسرا دوسری طرف سے جدا کر دیے اس کو رکھا زمین پہ تالی بجائی وہ تھوڑی سی مشکل سے لیکن پھر بھی اڑ گیا انہوں نے آبزرویشن نوٹ کر لی اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر گئے ایک اور پتنگا پکڑ کے لے آئے اب کی انہوں نے اس کے چاروں پر جدا کر دیے اب کی تالی بجائی تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ نہیں اڑ سکا یہ آبزرویشن انہوں نے اپنی بک میں لکھی اور پھر وہ سوچ میں مستغرق ہو گئے کہ اس کا کیا نتیجہ نکالیں تو ان کا نتیجہ یہ تھا کہ جب اس کے چاروں پر جدا کر دیے جاتے ہیں تو یہ بہرا ہو جاتا ہے سو so, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ایلگردم ڈیولپمنٹ ان فلاسفر کی طرح نہ کریں سو so, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آ, کیا ڈفرینس ہے جو ڈاس کے پروگرامرس کو فیس کرنا ہوگا جب وہ ونڈوز میں پروگرامنگ کر رہے ہوں گے ڈاس پروگرامرز جو ہیں ان کے لیے آ, بڑی کامن سی بات ہے مثلا ہم جب ایک جگہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈینٹس کو پڑھا رہے تھے تو ہم نے انہیں سی لینگویج اسٹارٹ کروائی پہلا پروگرام بنا دوسرا تیسرا تو تیسرے پروگرام کے بعد ایک اسٹوڈینٹ بہت خوش خوش ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے اور وہ چیز کیا تھی وہ کلیئر اسکرین کا فنکشن تھا ایک ہیڈر فائل انہوں نے انکلوڈ کی نہیں آپ جانتے ہی ہوں گے اور کلیئر اسکرین کا فنکشن کال کیا اب جو بھی آؤٹ پٹ آ رہی تھی وہ صاف ستھری کلین اسکرین پہ football stadium clean screen اس کے اوپر آ رہی تھی تو بہت خوش ہوئے ماشاء اللہ ہم بھی بہت خوش ہوئے لیکن اس ایگزامپل سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے آپ کا کوئی بھی پروگرام جب ڈاس پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کرے وہ اسکرین کے ساتھ جو چاہے کرے آپ اسکرین کلیئر کر سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈسپلے کروا دیں تو وہ آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ جب میں نے کچھ ڈسپلے کروایا ہوا ہوگا اسکرین کے کسی بھی حصے پہ تو اس کو کوئی ڈسٹرب کر دے گا آپ یہ سیوم کرتے ہیں کہ جو پرنٹنگ ابھی ابھی مکمل ہوئی ہے یہ اسکرین کے اوپر ہی رہے گی صرف یہی نہیں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو اویلیبل ہے تو یا فلوپی ڈسک ہے آپ وہاں سے فائل ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ فائل اگر میں پڑھ رہا ہوں یا ریڈ کر رہا ہوں تو ممکن ہے کوئی اور بھی اس کو ریڈ کر رہا ہو کوئی ساتھ میں کوئی اور پروگرام کیونکہ صرف آپ کا پروگرام پوری طرح سے سسٹم کا مالک ہوتا ہے اونر ہوتا ہے آپ کا پروگرام آپ کے سسٹم کو جس طرح سے چاہے چلائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بہت low level hardware level کی پروگرامنگ کر کے سسٹم کا بہیویئر ہی چینج کر دیں بلکہ یہاں تک کہ کچھ پروگرامرز جو زیادہ انوویٹو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاس کے یا جو آپریٹنگ سسٹم آپ رن کر رہے تھے ڈسک آپریٹنگ سسٹم ڈاس اس کے سسٹم ایریا میں موڈیفکیشن وغیرہ کر دیتے ہیں کیونکہ سسٹم سیکور نہیں ہے تو آپ کی ملکیت خطرناک حد تک زیادہ ہوتی ہے لیکن ونڈوز میں ایسا ہرگز نہیں ہے ونڈوز میں پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ایک خاص اسکرین ایریا ایلوکیٹ ہوتا ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کو کلائنٹ ایریا بولتے ہیں یا اس کی پروگرام کی ونڈو کہہ سکتے ہیں سو so, آپ کا پروگرام جو ہے وہ پورے سسٹم کا مالک نہیں ہوتا کیونکہ بیک وقت اور پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں آپ ہارڈ ڈرائیو سے کوئی فائل ریڈ کر سکتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اسی وقت وہی فائل کوئی اور پروگرام بھی ریڈ کر رہا ہو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسکرین کلیئر کر دیں مثلاً کی ایگزامپل لیتے ہیں آپ نے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کیلکولیٹر چلاتے ہیں اب اگر یہ ہو کہ کیلکولیٹر صاحب جو کونے میں پڑے ہوئے ہیں وہ پوری اسکرین کلیئر کر دیں یا بلیک کر دیں تو آپ کے ورڈ کا ڈسپلے کرپٹ ہو جائے گا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کہ اپلیکیشن چلاتے ہیں تو وہ اپلیکیشن اپنا ڈسپلے تو ماڈیفائی کر سکتی ہے اتنا حصہ جس میں وہ ڈسپلے ہوئی ہوتی ہے جیسے کیلکولیٹر ہے اس کی باؤنڈریز ہیں تو وہ اپنی ونڈو ونڈو یا Windows basically Windows I mean window کا پلورل اس پہ بیس کرتی ہے ہر ایک ایپلیکیشن کی ایک ونڈو ہوتی ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے بعد میں تو کیلکولیٹر جو ہے وہ اپنے اس ایریا یا اپنی پرٹیکولر ونڈو کو موڈیفائی کر سکتا ہے اس میں جو چاہے وہ کرے جو چاہے ڈسپلے کرے جس طرح سے بھی کرے لیکن دوسری ایپلیکیشن کو وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ جب کیلکولیٹر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کو مینیمائز کر دیں یا بیک گراؤنڈ پہ بھیج دیں ورڈ میں کام کرنا شروع کر دیں تو جب کیلکولیٹر بیک گراؤنڈ پہ ہو تو مائکروسافٹ ورڈ کے پاس کنٹرول ہوگا وہ اسکرین پینٹ کر رہا ہوگا آپ کوئی ریزیوما ٹائپ کر رہے ہیں یا آپ مورخین کی کوئی تاریخ لکھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو سائنٹسٹ کی ہسٹری لکھ رہے ہیں تو وہ جو ڈاکیومنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا ایسے نہیں ہوگا کیلکولیٹر آپ پیچھے سے آ کے اپنے ڈیجٹس شو کر دیں یا کچھ کر دیں یعنی ریزلٹ یہ ہوا کہ ونڈوز میں ریسورسز شیئر کیے جاتے ہیں آپ پوری طرح سے پورے سسٹم کے مالک نہیں ہوتے ایک اور بات جو ڈاس پروگرامرز کے لیے بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ میں آپ کلرز یوز کرتے ہیں جو آپ کا بہت پاپولر کمپائلر ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ جانتے ہوں گے بولینڈ کا ہے جیسے وہ بھی کلرز یوز کرتا ہے blue background by default اس میں ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ آپ جب پروگرام بناتے ہیں تو آپ بھی کلرز یوز کرتے ہیں جب آپ کلرس یوز کرتے ہیں تو ایکچولی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم میں موجود جو آپ کا ویڈیو کارڈ ہے اس کو پروگرام کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کارڈ کو جو ڈسپلے کا ذمہ دار ہے اس کو کہتے ہیں کہ اسکرین کی فلاں جگہ ڈسپلے کر دو کچھ بھی شو کر دو اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز وہ ہے پھر ہمارا good old friend int graph int graph کی ایگزامپل ہم نے پہلے بھی دی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ونڈوز میں موجود نہیں ہے تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں موجود نہیں ہے اور انٹ گراف ہے کیا انٹ گراف یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پرٹیکولر ویجیے جو ویڈیو گرافکس جو آپ کا کارڈ لگا ہوا ہے ویڈیو گرافکس بورڈ لگا ہوا ہے اس کو پروگرام کر کے اس کے موڈ چینج کرتا ہے پہلے وہ ٹیکسٹ موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ گرافکس موڈ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں سو so, آپ کا جو پروگرام ہے وہ اسینشلی آپ کا ویڈیو کارڈ ڈائریکٹلی ایکسس کر رہا ہوتا ہے یا پروگرام کر رہا ہوتا ہے پھر اگر آپ کلوز گراف فار ایگزامپل یا اس گرافک سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا بھول جائیں کلوز گراف کال نہ کریں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا سسٹم اسی اسٹیٹ میں رہ جاتا ہے جس میں آپ نے اس کو چھوڑا تھا پوری اسکرین اگر آپ نے بلیک کی ہوئی ہے گرافکس موڈ میں تو وہ اسی میں رہے گی اگر آپ ہاؤس کیپنگ نہیں کرتے شٹ ڈاؤن نہیں اس کو اچھی طرح سے کلین اپ یا شٹ ڈاؤن نہیں کرتے سسٹم کو اپنی پرانی اسٹیٹ میں ریسٹور نہیں کرتے تو وہ سسٹم اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے یہ کام آپ ونڈوز میں نہیں کر سکتے direct device access video card وغیرہ کو ڈائریکٹلی ایکسس کرنا ان کے موڈ چینج کرنا یہ ممکن نہیں ہے تو ونڈوز میں یہ کیسے کرتے ہیں اگر بات آئی گئی ہے تو ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جی ڈی آئی کا جی ڈی آئی کہلاتا ہے گرافکس ڈیوائس انٹرفیس آپ کا کوئی بھی ویڈیو کارڈ انسٹالڈ ہو کوئی بھی آپ کے پاس ویڈیو کارڈ ہو آپ بجائے اس کو انسٹرکشن دینے کے آپ ونڈوز کے ایک component graphics device interface G D I کو انسٹرکشن دیتے ہیں کیسے آپ اس جی ڈی آئی کے فنکشن کال کرتے ہیں جی ڈی آئی کے فنکشن کال کر کے آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اسکرین کے فلاں ایریا پہ بلو پینٹنگ کرنے دو یا اس سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ موڈ چینج کر دو اگر وہ آپ کو الاؤ کرے تو آپ موڈ اگر کنڈیشن سوٹیبل ہیں کہ ویڈیو کارڈ الاؤ کرتا ہے اس کو پرٹیکولر موڈز کو تو پھر آپ موڈ چینج کریں گے یعنی کہ آپ آزادی سے سب کچھ نہیں کر سکتے آپ آزادی سے ایک حد تک سب کچھ نہیں کر سکتے اس, اس حوالے سے کہ آپ ڈیوائس جو آپ کی پرٹیکولر ڈیوائس ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسس نہیں کر رہے اس کے ساتھ ہی ہارڈ ڈرائیو کے سیکٹر اور ٹریکس وغیرہ آپ خود سے جا کے موڈیفائی نہیں کر سکتے آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ انفارمیشن فیچ کر کے لا دو اور ونڈوز ریسپانسبل ہے آپ کو اس کا جواب دینے کی اس کے ساتھ ایک بہت ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈینٹس نے یہ کوشش کی ہوگی کہ ڈاس کے اندر پروگرامنگ کرتے ہوئے جو سی لینگویج میں وہ یہ کریں کہ بہت اچھا کارڈ ویڈیو کارڈ انہوں نے خریدا اور لگایا ہوا ہے لیکن وہ سولہ کلر سے اوپر نہیں جا پا رہے تو انہوں نے ممکن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہو یا کوشش کی ہو کہ وہ سولہ کلر سے زیادہ یوز کر پائیں یعنی انٹ گراف کال کریں یا نہ کریں لیکن کسی طرح سے سولہ کلر کے اوپر لیکن ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ ونڈوز میں آپ سکسٹین ملین یوز کرتے ہیں آج کل تو یہ بہت کامن ہے پلس ریزولوشن آپ eight hundred multi by six hundred جو ہے وہ نارملی یوز کر رہے ہیں لیکن ڈاس میں آپ کیا سولہ کلر اور six forty by four eighty سے اوپر نہیں جا سکتے اب یہ ممکن ہے کہ آپ اگر کوئی بہت مہنگا سا ویڈیو کارڈ لے کے آئے ہیں اپنے پاس تو آپ اس کارڈ کا مینوئل پڑھیں اس کا جس جس کمپنی نے وہ بنایا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے اس کا ٹیکنیکل مینوئل دیں وہ آپ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ آف انسٹرکشن دے دیں گے لو لیول انسٹرکشن جو آپ ڈائریکٹلی ویڈیو کارڈ کو دیں گے کہ موڈ چینج کرو یعنی ظاہر ہے اگر ونڈوز میں وہ سولہ ملین کلر شو کر رہا ہے آپ کا وہ ویجیے تو ڈاس میں بھی اس کے پاس کیپبلٹی تو ہونی چاہیے کارڈ تو وہی ہے نا جی ہاں اور ایسا ہوتا بھی ہے آپ کے کارڈ میں کیپیبلٹی موجود ہے صرف آپ اسے ایکسس نہیں کر پا رہے آپ کے پاس کوئی کے کوئی فنکشن اس طرح کے اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لو لیول پروگرام کرتے ہیں آپ اس ڈیوائس کو خود سے پروگرام کرتے ہیں یہاں تک تو سب ٹھیک ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی طرح کا display sixteen million colour DOS میں بھی حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس پرٹیکولر ویڈیو کارڈ کو پروگرام کریں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی فرض کیجئے آپ اپنا پروگرام لے کے کسی دوست کے گھر گئے ہیں اور آپ نے اسے کہا کہ میں نے یہ دیکھو پروگرام بنایا ہے جو ڈاس میں بیٹھ کے سولہ ملین کلرز کا ڈسپلے دیتا ہے بالکل ونڈوز جیسا بہت اچھا دوست امپریس ہوا اس نے وہ پروگرام اٹھا کے اپنے کمپیوٹر پہ کاپی کیا اور ایکسیکیوٹ کر دیا لیکن یہ کیا ہوا وہاں تو کچھ بھی نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں ہو پایا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے سسٹم میں ویڈیو کارڈ کوئی اور تھا کسی اور کمپنی کا اور وہ صاحب کوئی اور ویڈیو کارڈ کوئی پانچ ایک سال پرانا استعمال کر رہے تھے تو آپ کا پروگرام چونکہ اس particular V G A card کی انسٹرکشن یوز کر رہا تھا لو لیول پر جا کر تو وہ وہاں کیسے چلتا ونڈوز کے پاس اس چیز کا سولوشن ہے وہ ایسے کہ آپ ونڈوز کی جی ڈی آئی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں بلو پینٹ کر دو اب جی ڈی آئی آپ کے گرافکس کارڈ کو ریکویسٹ کرتی ہے لیکن جی ڈی آئی کو ہر ایک کارڈ کا کیسے پتا ہے ہر ایک کارڈ جب بھی آپ ویڈیو کارڈ انسٹال کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک video driver driver V G A آتا ہے جب آپ نیا کمپیوٹر لیتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اس کے ڈرائیور کی سی ڈی یا فلوپی یا کچھ بھی یا انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ آتی ہے تو آپ وہ ڈرائیور وہ مینوفیکچرر دیتا ہے ساتھ تو ڈرائیور انسٹال کر دیتے ہیں ونڈوز ڈرائیور کی مدد سے آپ کو وہاں بلو پینٹنگ کر دیتی ہے اس طرح سے آپ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جبکہ ڈاس میں آپ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ کے پروگرام نان پورٹیبل ہیں جبکہ ونڈوز میں آپ کے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ہیں ہارڈ ویئر ایبسٹریکٹ ہے آپ کا ہارڈ ویئر کچھ بھی ہو آپ کا پروگرام چلے گا جی ایک اور مسئلہ جو ڈاس کے پروگرامس کے ساتھ ہے ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے مے بی وہ ہے پالنگ کا پالنگ یا اسٹیٹس پالنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں آپ نے کے بی ہٹ نام کا ایک فنکشن سنا ہوگا سی لینگویج میں کے بی ہٹ جو ہوتا ہے وہ اس وقت ٹرو ریٹرن کرتا ہے جب کی بورڈ کے پاس کی بورڈ کے بفر میں کوئی کیریکٹر ویٹ کر رہا ہو آپ نے بہت ساری کیز پریس کی ہیں ادھر سے پروگرام میں کے بی ہٹ ٹرو ریٹرن کر دے گا لیکن اگر کی بورڈ بفر میں کوئی کی بھی پریس نہیں ہے تو کے بی ہٹ فالس ریٹرن کرتا ہے آپ جب تک کے بی ہٹ خود سے کال نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کوئی کی ویٹ کر رہی ہے کی بورڈ بفر میں یا کہ نہیں کر رہی اس کو اسٹیٹس پالنگ یا پالنگ کہتے ہیں ونڈوز میں معاملہ مختلف ہے جو ہی کسی ڈیوائس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں آپ کی بورڈ کے اوپر کچھ ٹائپ کرتے ہیں ونڈوز خود سے ایک میسج جنریٹ کرتی ہے میسج ایک پیغام ہوتا ہے ایک انٹیجر ہوتا ہے بیسیکلی جو آپ کے پروگرام کو بھیجا جاتا ہے آپ کے پروگرام کی اسپیسیفک پروگرام کے میمری ایریا میں بھیجا جاتا ہے اور آپ کا پروگرام وہاں سے وہ میسج ریٹریو کر لیتا ہے یعنی آپ کو اسٹیٹس پالنگ نہیں کرنا پڑتی ونڈوز ایک میسج ڈریون یا ایونٹ ڈریون بھی کہتے ہیں اس کو میسج ڈریون آپریٹنگ سسٹم ہے سب کچھ میسجز سے چلتا ہے کسی بھی ڈیوائس میں کہیں بھی کوئی چینج آئے تو آپ کو میسج پہنچ جائے گا آپ کو خود سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخری بات یہ ہے کہ آپ ڈاس میں جب ایک پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سملٹینیسلی کوئی اور پروگرام نہیں چلا سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چار پانچ اکٹھے پروگرام چلا رہے ہوں لیکن یہ بڑی ایک کامن سی بات ہے کہ آپ نے ورڈ میں کوئی اپلیکیشن ٹائپ کر رہے ہیں کوئی چیز لکھ رہے ہیں ساتھ میں ایکسل میں کچھ اور کیلکولیشنز کر رہے ہیں ساتھ ہم نے کیلکولیٹر کھولا ہوا ہے جس میں آپ وہ کیلکولیشن خود سے ویریفائی کر رہے ہیں ساتھ میں آپ نے ایک میوزک پروگرام چلایا ہوا ہے جس کے اوپر آپ کوئی چیز سن رہے ہیں تو آپ ملٹیپل پروگرامز اکٹھے ایک ہی وقت میں چلا رہے ہوتے ہیں اسے ملٹی ٹاسکنگ بولتے ہیں ونڈوز کے جو پروگرامز ہوتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم میں چل رہے ہیں یعنی یہ پروگرامز یہ فرض نہیں کر سکتے کہ صرف وہی ہیں جو چل رہے ہیں انہیں باقی پروگرامز کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بہیو کرنا آنا چاہیے ایک اور چیز آپ نے وائڈ مین وائڈ دیکھا ہوگا آپ لکھتے ہیں وائڈ مین وائڈ پروگرام شروع انٹرجر فلوٹ ویریبلس ڈکلیئر ہوئے چلتے گئے اور آپ کا پروگرام فنکشن کال ہوئے ریٹرن ہوئے چلتے چلتے آپ کا مین جب ختم ہوتا ہے پروگرام ختم سیکوینشل فلو آف ایکسیکیوشن آپ کے پروگرام میں ایک ہی فلو آف کنٹرول پاتھ ہوتا ہے آپ کے پاس صرف ایک رستہ ہوتا ہے جس پہ آپ کا کنٹرول چل رہا ہو یعنی کہ ایک پروگرام کے اندر صرف ایک ہی ٹاسک ایکسیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے ونڈوز میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنے پروگرام میں مختلف حصے بنا دیں یعنی بیک وقت دو تین فنکشن ایسے لکھ دیں جو بیک وقت چل رہے ہوں ایکسیکیوٹ ہو رہے ہوں انہیں ہم لوزلی تھریڈز کہتے ہیں ونڈوز میں ملٹی تھریڈنگ کا آپشن موجود ہے جبکہ ڈاس میں یہ ممکن نہیں ہم نے بہت باتیں کی ہیں کہ جی آپ ونڈوز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کر دے اور ڈاس میں آپ خود ہی سے کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے اے پی آئی یا application programming interface G D I کو جو آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایکچولی مائکروسافٹ نے جنہوں نے ونڈوز بنائی ہے انہوں نے ایک کافی اچھا سا لمبا سا ڈاکومنٹ بھیجا ہوا ہے جس میں انہوں نے سارے فنکشن لکھ دیے ہیں جو آپ کال کر سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی خاصی بڑی لسٹ ہے اس کے تھرو آپ تقریباً سبھی کام کر سکتے ہیں تو آپ ان فنکشن ہی کو کال کرتے ہیں جو جی ڈی آئی کی ڈاکومینٹیشن میں اویلیبل ہوں ونڈوز میں جو یہ سارے فنکشنز آپ کال کر سکتے ہیں انہیں اے پی آئی یا ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس یہ آپ کی ایپلیکیشن یا آپ کے پروگرام کی طرف ونڈوز کا انٹرفیس ہے آپ اس انٹرفیس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ونڈوز سے آپ جب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انٹرفیس کے تھرو یا ان فنکشن کے تھرو بات کرتے ہیں تو ونڈوز میں آپ کوئی ایسا فنکشن یا کوئی ایسا فیچر یوز نہیں کر سکتے جو آپ ڈاس میں کیا کرتے تھے ایسا فیچر جو کہ ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی ایکسس کرتا ہو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ ٹیکسٹ کلر یا ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ کے فنکشن یوز کرتے تھے جس سے آپ کنسول ٹیکسٹ اسکرین کے اوپر آپ کلر ٹیکسٹ کا کلر یا بیک گراؤنڈ وغیرہ چینج کرتے تھے وہ آپ یہاں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ویڈیو کارڈ کو ڈائریکٹلی ایکسس کرتے ہیں بلکہ اس کے متبادل A P Is application program interface calls A P I functions آپ کو اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کافی کمپریہنسو انٹروڈکشن لیا اس کورس کا اور ونڈوز کا ہم نے تھوڑا سا یہ بھی دیکھا کہ ونڈوز اور ڈاس کی پروگرامنگ میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں ان کو آپ نے امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا تو آپ ان کے اوپر غور کیجیے گا اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات آئیں تو ہمیں ان سے متعلق کیجیے گا we wish all of you best of luck ان شاء اللہ اگلے لیکچر سے ہم سی لینگویج کے اوپر بات کریں گے چھ لیکچر کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ